سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا ان دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کر عالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قاسم بن نبی بکر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا اس پر تصویریں تھیں جب آپ نے دیکھا تو اسے کھینچ کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کے مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے پھاڑ کر اس پردے کی ایک یا دو توشک بنا لیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چون